خوش نصیب لوگ جاتے ہیں رب جن کو چھانٹ لیتا ہے چن لیتا ہے خریداری کے لیے جو رب کو پیارے لگتے ہیں رگ رگ ٹھوک بجا کے انہیں دیکھتا ہے دماغ دیکھتا ہے ان کے دل دیکھتا ہے ان کے جسم دیکھتا ہے ان کی پاکیزگی دیکھتا ہے ان کی توبہ دیکھتا ہے ان کی وفا دیکھتا ہے ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے ان کی راتوں کو دیکھتا ہے ان کے دن کو دیکھتا ہے کئی گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق دے کے جہاد میں لے جاتا ہے بڑے بڑے گانے گانے والے فنکار توبہ کر کے میری آنکھوں کے سامنے مجاہد بنے میں برطانیہ گیا ایک شخص ملا کہاں میں نائٹ کلب چلاتا تھا رات دن شراب شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اب ایک ہی کام ہے دو مشینیں خرید لی ہیں آپ کی جہاد والی تقریریں صبح بھی بانٹتا ہوں شام بھی بانٹتا ہوں اور بوسنیا کے مجاہدین تک خرچہ بھی پہنچاتا ہوں ایک تمنا باقی ہے کہ رب میری شہادت کسی طرح سے قبول فرما لے جو برطانیہ کے شہر میں نائٹ کلب چلاتا تھا جہاں عورتیں ناچتی تھیں جہاں منہ کالا کرنے کے لیے لوگ دور دور سے جاتے تھے جہاں شراب بکتی تھی شراب بنتی تھی شراب بیچی جاتی تھی وہاں کا نوجوان جب جہاد کی لذت کو چکتا ہے شراب کی لذت کو بھول جاتا ہے جہاد کی آواز کو سنتا ہے تو دنیا کی گندی عورتوں کی آوازوں کو بھول جاتا ہے جہاد کے رقص کو دیکھتا ہے دنیا کے ڈانس کو بھول جاتا ہے جہاد کی مستی کو دیکھتا ہے دنیا کی لذتوں کو بھول جاتا ہے لیکن اسے بھی شہادت کی تمنا ہے نبی کو بھی شہادت کی تمنا ہے فاروق آدم کو بھی شہادت کی تمنا ہے دنیا میں ہر ولی کو شہادت کی تمنا ہے جس شخص کو شہادت کی تمنا نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا حجت اللہ البالغہ اٹھا کے دیکھ لو شاہ ولی اللہ سراحت کے ساتھ لکھتے ہیں اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں جو شخص شہادت کی تمنا نہیں رکھتا جو رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا وہ ولی نہیں ہو سکتا وہ پیر نہیں ہو سکتا وہ بزرگ نہیں ہو سکتا جو رب سے ملنا ہی نہیں چاہتا وہ یہودی تو ہو سکتا ہے وہ یہودیت عالم بردار تو ہو سکتا ہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے وہ دل کا مریض تو ہو سکتا ہے وہ فاسق و گناہ گار تو ہو سکتا ہے وہ رب کا ولی کیسے ہوگا ولی تو اب ملنا چاہتا ہے رب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے جس کے دل میں مرنے کا شوق نہیں ہے جو شہادت کی تمنا نہیں رکھتا وہ رب سے پیار نہیں رکھتا وہ رب سے محبت نہیں رکھتا وہ سچا سجدہ نہیں کرتا وہ سچے روزے نہیں رکھتا ورنہ جس کا جس کا سجدہ سچا ہوگا جس کا روزہ سچا ہوگا وہ تو کہے گا کہ ربا ملاقات کرا روزے کا بدلہ دے سجدے کی محبت دکھا